شعبہ بن حجاج نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسحاق نے ان سے صلاح بن ظفر نے اور ان سے رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے پاس ایک امانت دار آدمی جو حقیقی امانت دار ہوگا بھیجوں گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ منتظر رہے کہ کون اس صفت سے موصوف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو چون